کی سب کا سبب ہے مسلمانوں کے افتاد کا سبب یہی ہے کہ ان کا واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سے ان کا اعتماد عملی طور پر اٹھتا جا رہا ہے حضور کی ذات سے محبت ہے الحمدللہ حضور کی ذات سے محبت ہے سب کچھ ہے حضور کے کمالات کے معترف ہیں سن کر خوش ہوتے ہیں لیکن منصب رسالت کو اجاگر کریں اور اس کی ذمہ داری کو سمجھے یہ نہیں ہے نعتیں بہت پڑھیں گے کمالات کا تذکرہ کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جن جن صفات کو آپ سراہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیانتدار تھے بہت خوبصورت تھے سب کو صادق تھے امین تھے سارے کمالات ہوئے لیکن اگر ان ان کمالات کے کفار بھی محترف تھے کفار نے کب انکار کیا ہے آپ کی صداقت کا وہ بھی محترف تھے وہ آپ کے وقت کے مشرقین مکہ آپ کے حسب کے آپ کے نصب کے آپ کے علو شان کے آپ کو بادشاہت دینے کے لیے تیار تھے خوبصورت ترین عورتیں انہوں نے پیش کیں سب کچھ کیا سب کچھ قربان گئے لیکن رسالت کو نہیں مانا اور یہی مسلمان آج کر رہا ہے کیونکہ رسالت کو ماننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑتی ہے ان کو بڑا ماننا پڑتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے اور یہی گراں ہے شریعت اتری ہی نفس کی مخالفت پر ہے اور اگر شریعت کی قید نفس کو نہ دی جائے تو یہ مدعی نبوت کا نہیں یہ مدعی علوہیت کا ہے اور یہ بھی نہیں کہ یہ شرکت چاہتا ہے اللہ کی نہیں یہ اللہ کی شرکت گوارا نہیں کرتا یہ ایسا ظالم ہے یہ کہتے ہیں میری چلے میں کہا کرتا ہوں دنیا میں قانون دو ہی ہیں جو خود جو خدا ناشناسی کے عالم میں جو قانون بنایا جاتا ہے وہ ایک ہی قانون ہے کہ جس کے پاس طاقت اسی کا سب کچھ جس کی لاٹھی اس کا اس کی بھینس اور اگر خدا بیچ میں آتا ہے خدا کا خوف غالب ہوتا ہے تو پھر شریعت ہی کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں اس لیے القفر و ملتوں واحدہ بل اسلام دین اور ایک راستہ ہے اسلام بس اس میں کوئی کوئی گنجائش نہیں ہے ادھر ادھر کے راستے اپنانے کی ومن اب تک غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو اب الآخرت من الخاص اللہ تبارک و تعالی ہماری تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ہی ایسی روشن پاکیزہ عطا فرمائی ہے کہ ہر نعمت کے استعمال کرتے وقت اس کا اس کی نسبت اللہ کی طرف سے کر دی جائے تو <coughs> <coughs> اگر نسبت اپنے رب کی طرف کر دی جائے تو شیطانی اغوا اور نفسانی کے مقائد کا کا اثر نہیں ہوتا کہ الحمد نیا کپڑا پہن دے الحمد للہ ہلدی کسانی حاضہ بغیر حول منی ولا کیسی پاکیزہ دعا ہے تعریف ہے اس اللہ کی جس نے یہ لباس مجھے پہنایا پہنایا تو بندوں نے لیکن پہنوایا کس نے اللہ الحمد للہ کسانی حاضہ ورزقنی ہے اور مجھے یہ عطا فرمایا مجھے میری میری قسمت میں میری روزی میں لکھ دیا بغیر حول منی ولا قوا میری کوئی طاقت نہیں تھی نہ کو نہ کوئی تصرف تھا میرا کچھ بھی نہیں جب یہ یہ کلمہ پڑھ کر استحجار کے ساتھ کرے گا تو یہ کپڑے کا پہننا بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے درست کہا سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں چوبیس گھنٹے عبادت میں رہتا ہوں ان کا سونا بھی عبادت تھا ان کا جاگنا بھی عبادت تھا ان کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا کھانا دینا نہ دینا لڑنا صلح کرنا سب اللہ کے لیے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں رات گفتگو فرمائیے اگر کسی نے سنا سنی ہے تو حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ ہم نے فیض حاصل کرنا ہے کن سے صحابہ سے چلو ختمات پڑھ لیں اس کے بعد ماشاء اللہ اپنا پروگرام ہوگا <clears throat> بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد علی و صحاب اجمیم اللّہ عیاں مفت الباب ویا مصب الصحاب ویا مقلب القلوب وبصعاب ویا خالق اللیل والنہار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا توكلنا عليك ونفبذ أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر استغفر استغفر اللہ اللہ اللہ العظیم العظیم العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الفاتحة الشريفة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک ایاک نعبد و نستعین الصراط صراط المغضوب بسم اللہ اللہ صلیٰ بسم اللہ استغ اللہ پڑھ لیا پڑھ لیا تھا بسم اللہ الرّحمن الرحیم اللّہ صلی اللہ علیہ سیدّا و مولانا محمد علیہ وعلى صحابی و بارق وسلم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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یق له کفن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یو لدھ ورل یقل لہ کن عرحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یق له كح احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم غلّ له الم احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا حسبنا حسبنا حسبنا الله الله الله الله ونعم ونعم ونعم الوكيل الوكيل الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما ما ما علمت علمت علمت وملء وزنة بسم الله الرحمن الرحیم یا خفی اللطف ادرکنی بلطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطف کل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم گیزر بند کروا دیں گھر Gizel, کہہ دینا وہ تین چار جتنے بھی چل رہے ہیں میسج بھیج دیں جعفر بیٹھا اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام کرم بسم اللّہ الرحمٰن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملجا ولا منجا منه إلا إليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرّرّرحمٰن الرحیم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا کون سے پڑھنا ہے یا یا حی قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمت یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر ومن عذاب کا استجیر ولا تکلنی لا نفسی ولا الہ اہد من خلقک طرفت عین ولا من ذلك لنا لنا كله كله شانا لنا اللہ كله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحیم صلی اللہ عل خیر خلقہ سیدنا محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین صلی اللہ عل خیر خلقہ سیدنا محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحیم کل شریفم و مقروب وغیات ہو غم آدھ ہو یارحیم یار رہیم کل شریفم و مقروب وغیات و غم یا رحیم یا رحیم کل سری و مکروب بم وغیات ہو وم آدھ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی علیہ سیِلام مولانا محمد نبی علّم والی وبارک وسلم اللّہ مصل علیہ سہی دنامہ مولانا محمد نبی علمی والی وصاب وبارق وسلم بسم اللّہ الرحمن الرحیم رب ربلا تدر نی فردوں تخیر الوارثین لا تدر فردا فردوں تخیر البارثین رب لا نی فردا عن تخیر البارثین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ اللّہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ و صحابی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما ما ما علمت علمت علمت وملء وزنة بسم الله الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا

الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفم بخلقی یا علیم بخلقی یا خبیر بخلقی الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفم بخلقی یا علیم بخلقی یا خبیر بخلقی الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والا آلی و صحبی و بارق وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطب بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم يا اللہ اللہ یا رحمان رحیم یا ارحم الرحمین برحمتی کا نستغیر یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم یا ارحمر رحیمین برحمتی کَ نستیر یا اللہ یا یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین برحمتك کََ ومن عذابك منادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صل اللہ سید و مولانا محمد والا علی و صحابی و بارق وسلم عدد ما علمت وملا ما علمت وزنة ما علمت بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي اللہ لا هو علیہ توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي اللہ لا هو علیہ توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي اللہ لا إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صل على سعید و مولانا محمد علیہ و صابع و بارق وسلیم بسم اللہ الرحمن الرَََََََََََََّحیم لا محمد الرسول اللہ لا اونچا کہو اور یقین کے ساتھ کہو کہ یہی حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي بسم اللہ ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما ما ما علمت علمت علمت وملء وزنة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في ونعوذ اللہ الرّرحمٰن الرحیم اللّہ نُحیم ون کمن شروع اللہ ون کمن شروع اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرّحمٰن الرحيم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا اللہم یا کافی المہمات یا قافی المحماد اق ففی مہمات انعام اللہ میاں دافیہ البلیات یا دافیہ البلیات اطفا بلیا نام اللهم يا شافی الأمراض یا شافی الأمراض اشف مرضانا اللهم يا حل المشکلات یا حل المشکلات احل مشكلاتنا اللهم يا رفيع رفیع يا یا رفیع ارفع درجاتنا اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا اللہ ارحمنا براہمتی قیا ارحمر راہمین یا ارحمر راہمین یا ارحمر راہمین ارحمنا فنیا بلا خرا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین <coughs> ومن ومن يتق الله الله الله الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يتوكل على فهو حسبه إن بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا محمد مولا آلہ و صحابی اجمعین یا اللہ یہ ختمات مبارکہ جو ہم نے تیرے دربار میں پڑھے ہیں الہی ان سب کو بوسیلہ جناب سرور عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک اور بے مثل اور بے مثال دربار میں یا اللہ اس کو قبول فرما اور الہی ان مقبول تحفوں کا ثواب مائی طرف سے ہمارے آقا حضور علیہ والسلام کی روح مبارکہ کو ہدیہ فرما کل انبیاء کل مرسلین اور ان کے آل اور اصحاب بالخصوص آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک اصحاب کبار ازواج متحرات آل بیت مکرم تابعین تبہ تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین سادات صوفیت المحققین تمام شہداء اور صالحین مومنات مسلمین مسلمات کے پاک کو ہدیہ فرما ہمارے تمام اساتذہ کو تمام فقہا کو تمام مشائق کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و سیدنا علی کرم اللہ وجہ اللہ عنہ اللہ سے لے کر میرے آقا سید حضرت سید محمد اللہ الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تک تمام مشائق کو فردن فردن اس کا ثواب پہنچا ان کی درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی <clears throat> ان کو بہترین جزائے خیر ہماری طرف سے عطا فرما اے اللہ سب کے مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حضور کے جوار میں نصیب فرما حضور اور صحابہ کے جوار میں نصیب فرما اللہ ہم سب کو پورے مجمع کو پورے خدام کو گھر والوں کو سب کو یا اللہ قیامت کے دن اسی طرح میدان معاشر اپنے اچاق کی صف میں کھڑا کیا اپنے چاہنے والے اپنے محبین اپنے محبوبوں کے صف میں کھڑا حضور کی معیت میں حضور کی طبعیت میں بے حساب مہربانی فرما دی یہ استحقاقن نہیں یا اللہ یہ کوئی استحقاقن سوال نہیں مگر مگر مجانن تو عطا فرما دے تو قادر ہے تو نے بہت سی نعمتیں مجانن عطا فرما ہمیں نعمت وجود مجانن دی ہے اور ہمیں حضور ملت اسلامیہ میں پیدا فرمایا ہے تیرا تیرا شکر ہے تیرا احسان تو کتنے احسان ہر ہر لمحہ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہم شکر بس ہم تیرے شکر کیا کہ عجز کے اقرار کے علاوہ ہم شکر کر ہی کیا سکتے ہیں میرے مالک مخلوق کی کیا تاب کہ خالق کا شکر ادا کرے تیری ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے بیٹھے تو عمر بیت جائے اللہ تو بس مہربانی فرما اپنی رحمت بخش دے یا اللہ رحمت اپنی رحمت میں ٹھانپ لے الہی ملائکہ کی دعا میں شامل فرما اے اللہ تو ہمیں ملائکہ کی آمین نصیب فرمائے تیرے در کے سوال ہی ہیں تیرے بندے ہیں مالک کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پونجی نہیں ہے راس المال نہیں اور نفع کمانا چاہتے ہیں اور الہی اضعاف در اضعاف نفع کمانا چاہتے ہیں بغیر راس المال کے لیکن تیری رحمت کے سہارے پر جانتے ہیں کہ تجھ پر مشکل نہیں ہے یہ کوئی بات تو مالک ہے تو دینے والا ہے تو دے کر خوش ہوتا ہے تو موتی ہے الہی میں الہی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں حصہ عطا فرما جس طرح یہاں تو نے عزت بخشی ہے الہی الہی قیامت میں رسوا ہونے سے محفوظ فرما ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں ہم استدراجن یہاں سب کچھ لے لیں اور وہاں تیری شرافت اور تیری کرامت سے ہم محروم ہیں میرے نہیں نہیں ہمیں تیری بندگی تیری بندگی چاہیے یا اللہ یہ ٹاٹ واٹ نہیں چاہتا تو اپنا فضل فرما ہمارے مشاہد کے وسیلے سے ہم ہیں اس امت کی ساری امت کو منگا دے ساری امت کی گناہ معاف فرما دے تیرے بندے دور دور سے تیری محبت تیرے نام کی خاطر آئے ہیں اس فقیر کو عزت بخشنے کے لیے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما تیرے خزانوں میں جو قیمتی چیزیں وہی عطا فرما تیری ہر چیز قیمتی تیری عطا کا کیا شمار دے دیا آسیوں کو بار اپنے حریم ناز میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند بندہ نواز میں یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کفر سے بچا حرام سے بچا ایمان کی دولت عطا فرما ایمان اہل سنت والجماعت والا عطا فرما اے اللہ یہی عقیدہ عطا فرما اور اس میں انشراح عطا فرما پختگی عطا فرما استقامت عطا فرما اے اللہ اس وجدہ فری عقیدے کی یا اللہ برکات ہمیں نصیب فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ربنا تقبل منا ان کا سمیع العلیم و تب علی نا ان قان تباب الرحیم صلی اللہ بھی سعید نا و مولانا محمد مجھ پہ یہ لطف میں تو اس قابل نہ تھا مجھ پہ یہ لطف میں تو اس قابل نہ تھا تیری اس رحمت کے قربان تیری اس رحمت کے قربان میں تو اس قابل نہ تھا یہ تہی دست ازل بھی تیرے در سے اے کریم لے چلا ہے بھر کے داما میں تو اس قابل نہ تھا ہے احد معبود اپنا ہے احد معبود اپنا اور نبی خیر الورا شیخ بھی ہے قطب دوراں میں تو اس قابل نہ تھا وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته ون آئے أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان رب العزة العزت يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تین چار منٹ کے لیے مراقب ہو جائیں کہ بعد میں وقت نہیں ملا کرتا تھوڑی طرح تین چار دن منٹ کے لیے پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ پہلے زبان سے پانچ مرتبہ کہہ لیں پھر دل سے میں دل میں کہتے رہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اب زبان بند کر کے دل میں اسی اسی طرح کہتے رہیں کہتے رہیں اور اپنے دل کا کہا ہوا اپنے خیال میں سنتے رہیں الحمد للہ رب العالمین والسلام سلات اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى علیہ وَ اجمعین اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى و المرتضى طاهر قلوبنا اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك اللهم أمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على خير یا رحم الرحمن اب ہم باقاعدہ اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے اپنے پیر بھائی اپنے حضرت مولانا قاری احسان اللہ صاحب دامت کو آئیں وہ ہمیں کلام الہی سے محسوس کر